دوسری صنعت سے مروی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کو سیدنا بننا جوہنی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں یا کسی مجلس میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو بغیر نیام کے تلوار سوچ کر ایک دوسرے کو پکڑا رہے تھے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ اس پر لانت کرے کیا میں نے تمہیں اس طرح کرنے سے منع نہیں کیا جب تم تلوار نکالو تو آدمی اسے نیام میں رکھے پھر وہ اسی طرح آگے دے دے حدیث نمبر تیرہ سو اڑتیس مسند احمد